تو دل میں کم کم ملال تو رکھیے دل میں کم کم ملال تو رکھیے یہاں بات بتا دوں کہ اگلے مصرے میں نے رشتہ لکھا تھا رشتہ میں نے تعلق یہ غلط ہے یہ اردو لفظ میں رابطی حاصل رشتہ تو اس کے دھاگے کا معنی ہے تو میں بچتا ہوں ہم کو غلط ادا سے تو میں نے نظر کر دیا دل میں کم کم ملال تو رکھیے دل میں کم کم ملال تو ملال تو رکھیے نسبت ماہ و سال تو رکھیے دل میں کم کم ملال تو رکھیے نسبت ماہ و سال تو رکھیے نسبت ماہ و سال تو رکھیے آپ کو اپنی تمکنت کی قسم آپ کو اپنی تمکنت کی قسم آپ کو اپنی تمکنت کی خسان کچھ لحاظ جمال تو شرمیزہ تمہارے ذریعے میں نے نوکرے گھروان چاہتا ہوں تم خیال تو رکھو <laughs> آپ کو اپنی تمکنت کی قسم بیٹے تو کہتے ہیں کیا بھی ہوتی ہے آپ کو اپنی تمکنت کی خسم کچھ لحاظ جمال تو رکھیں کیا کہنے ہیں کچھ لحاظ جمال تو رکھیں صبر تو آنے دیجئے دل کو صبر تو آنے دیجئے دل کو صبر تو شیر سنے پہ شیر سنے صبر تو آنے دیجئے دل کو صبر تو آنے دیجئے دل کو اپنا پانا محال تو رکھیں سبحان اللہ اپنا پانا سبحان اللہ بھائی جان میں شیر پر فخر کرتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں میں نے وہ پانچ شیر میں نے پانچ نئے شیر کہے صفحے اول بس یہ دس کہ صبر تو آنے دیجئے دل کو اپنا پانا محال تو رکھیے کیا صبر تو آنے دیجئے دل کو اپنا پانا محال تو کیا کہنا ہے جانا کی یاد تو دل میں رہ جانا کی یاد تو دل میں رہے جانا کی یاد تو دل میں دشت میں ایک غزال توڑ رہے جانا کی یاد تو دل میں رہے جانا کی یاد در رہے جانا کی یاد تو دل میں دشت میں کیا سبحان اللہ رہ جانا آپ اپنی گلی کے ساحل کو آپ اپنی گلی کے ساحل کو یا کم سے کم پر سوال تو رہی آپ اپنی گلی کے سائل کو کم سے کم آپ اپنی گلی کے سائل کو کم سے کم جانے مجھ سے یہ کون کہتا تھا جانے مجھ سے کون کہتا تھا جانے مجھ سے کہ کون کہتا تھا آپ اپنا خیال تو جانے مجھ سے کہ کون کہتا تھا آپ اپنا خیال تو مگر دیکھ تو جان دیجئے مگر ہاتھ میں اپنے ڈھال مگر تو